حضرت حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص دوران احرام میں بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے لنگڑا ہو جائے یا اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے اور اس کا بیت اللہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے تو وہ حلال ہو گیا اور اس پر دوبارہ حج ہوگا راوی نے کہا میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجاج انصاری نے سچ بیان فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تریسٹھ